Assalamu alaikum. I welcome you to Public International Law series of lectures. I am hoping that you are finding this series interesting. If you are following it as a matter of course, then of course you are following it quite seriously. So whether you find it interesting or not, you have to take it. But if you have switched your channel today and you are wondering, what am I doing here and what is international law? Still you can find it interesting still you can enjoy news papers about which you studies and about which you have to think because they are related the matters they are related international And today as well, we'll talk about one such subject which will grasp your attention. Our subject today is going to be the law on terrorism. I'm sure you find it interesting. We had discussed the law of terrorism in general in our last session, in which we discussed what is the complication relating to definition of terrorism, how do you try and define it, what are the legal instruments but summary of the terrorism which has be defined international instruments and these instruments are looked at whenever we are discussing terrorism and there is also an issue that what do you do when a person who is achieving a good cause uses is force and دورسو viewed a terrorism if the person is pursuing a relating determination for example or legal justification for resorting then we'll call the resort to such forces we've discuss the various sectors and each sector terrorism has a definition so if there is a sector relating to hijacking then terrorism is defined as an act of hijacking if there is a sector relates to maritime security and navigation security sector full acts against safety of nuclear marine for head of that particular sector so there are several conventions internationally which actually defined terrorism with reference to their specific sector There is no single comprehensive definition of terrorism, and it is very difficult to achieve this definition, because the problem with this definition is that what you are trying to do, what you means, what the states are trying to do, is to describe in words the motive of a terrorist or a person who is using force, the event of terror itself, and then the result that that particular person is trying to achieve in other words, جو آپ ڈیفینیشن کی اٹمپٹ کر رہے ہیں وہ ڈیفینیشن ایفرٹ کر رہی ہے to put into writing the motto وہ کیوں کر رہا ہے اس کا نیچر آف ایونٹ اور پھر اس کے بعد ایک اور ڈسکرپشن وہ دے رہا ہے کہ وہ اس سے کیا نتائج اخذ کرنا چاہتا ہے کیا نتیجہ لینا چاہتا ہے سو جب آپ ان تین مختلف مرحلوں کو ڈسکرائب کرنے کی تگ و دو میں بیٹھیں گے تو وہ بہت مشکل ہو جائے گا بیکاز کہیں جیسے میں نے شروع میں کہا یہ ویو کیا جائے گا کہ یہ شخص جس کو آپ ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں اس کا تو موٹو سیلف ڈیٹرمیشن ہے اور یہ جو ریزلٹ اچیو کرنا چاہتا ہے وہ آزادی ہے سو آپ اسے ٹیررسٹ کیسے ڈکلیئر کر سکتے ہیں کہیں آپ اس الجھن میں پھنس جائیں گے سو یہ وہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے کم از کم آج کے دن جو یوناٹیڈ نیشنز کا ایک کنونشن اس پر نیگوسیشن چل رہی ہے جو کمپریہنسو ڈیفینیشن آف ٹیررزم کے لیے کام کر رہا ہے وہاں ابھی تک وہ التوا کا شکار ہے اور یوناٹیڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کی سکس کمیٹی میں یہ کنونشن یعنی جسے ہم ڈرافٹ کنونشن کہتے ہیں یہ ابھی تک فائنلائز اس لیے نہیں ہوا کیونکہ اس میں ڈیفینیشن کے مسئلے پر یہی الجھن درپیش ہے اب اس الجھن کو کیسے رفع کیا جاتا ہے یہ ایک الگ بحث ہے ہم اس میں نہیں جائیں گے لیکن آج ہم یہ ضرور دیکھیں گے کہ اس کنونشن یا جو پرانے کنونشنز ہیں ان کے علاوہ اور کون سے ایسے لیگل انسٹرومینٹس ہیں جو اس وقت ایشو اور کانسپٹ آف ٹیررزم کو ریگولیٹ کر رہے ہیں یا اس کو ایڈریس کر رہے ہیں یا اس کے حوالے سے وہ اس کی اپلیکیبل رجیم کا حصہ تصور کیے جاتے ہیں ایک بات میں ضروری کرنا چاہوں گا اس لیکچر کے شروع میں ہی اور وہ بات یہ ہے کہ یہ جو ڈسکشن ہم یہاں کر رہے ہیں یہ خالصتاً لیگل ہے خالصتاً قانونی ہے اس میں کوئی سیاسی پہلو نہیں ہے نہ ہی ہم سیاسی پہلو سے اس لیکچر کے حوالے سے کوئی وابستگی اختیار کرتے ہیں ہم صرف قانون کا مطالعہ کرتے ہیں بین الاقوامی قانون کے انسٹرومنٹس کی انٹرپریٹیشن ان کی تشریح کو ذہن میں رکھ کر ہم یہاں پہ ڈسکشن کریں گے اور ایک اکیڈیمک انالیس کریں گے اب یہ اکیڈیمک انالیسس سیاسی طور پر کیسے استعمال ہوگا ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے اور ہمیں نہ ہی کوئی سیاسی حوالے سے کسی پوزیشن کو جسٹیفائی کرنا ہے سو so, یہ ایک کیویٹ ہے جو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم انٹرنیشنل لا کے سبجیکٹ میں لیگل انالیسس کرتے ہیں جو پیورلی لیگل کانٹیکس میں ہوگا اس سے ظاہر ہے جو انالیس جب ہوگا اس سے کچھ لوگوں کو سیاسی فائدے بھی نظر آئیں گے کچھ سیاسی نقصانات نظر آئیں گے یہ ایک الگ ایشو ہے جس کا ہمارے اس پریزنٹیشن سے کوئی تعلق نہیں ہوگا تو میں نے کہا یہ میں شروع میں واضح کر دوں تو میں ارض کر رہا تھا کہ basically there are lot of other legal instruments which have come up recently and these instruments which administer various events of terrorism various geographical entities where the views there is a sequence of terrorism are very important to take notice of in any study which talks about terrorism. یہ انسٹرومنٹ کون سے ہیں یہ انسٹرومنٹس ہیں زیادہ تر یوناٹیڈ نیشنز کی سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنس سو وہ instruments which now control the law on terrorism are the United Nations security council resolutions These resolutions have very unique legal features. They have unique legal features because uh, they sometimes make an effort to define terrorism. They sometimes, in some of these resolutions, they have set up standalone committees. And as per those committees, you have to respond to them. Now a question can be raised. Why should a resolution be binding? on a state. A resolution which says do this or do that, or arrest such and such person, or take measures against another state, or freeze the properties of Mr. X or Mr. Y. So why should this resolution be binding? There is another conceptual problem with this, and the problem is that some people argue that the legislation basically the right of member states should کلیکٹلیٹریشنڈ by they have collectively negotiate or mutually consult whereas the U N security council resolve member why should these fifteen member right make a law or discipline for all other the state nations there is some that yes chapter six and its charter internet threat to international peace and security whenever that threat occurs, whenever that particular event takes place, then the Security Council should be mobilized and address that situation by passing a specific resolution. So Security Council uh, urgent measures must be taken when there is a specific event, and that there should not be legislation of a permanent character done by the Security Council. مگر یہ کرٹیزم ہی ہے اس کرٹیزم کے باوجود سیکیورٹی کاؤنسل بہرحال قانون سازی کر رہی ہے اور وہ قوانین وہ ڈائریکشنز وہ ایڈوائزز ان کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ calls upon the member states re reforms desire وغیرہ وغیرہ یہ بہرحال ممبرس پر بائنڈنگ ہے تمام ممالک پر بائنڈنگ ہے وہ بائنڈنگ کیوں ہے کیونکہ آرگومنٹ یہ ہے کہ تمام ممبروں نے یوناٹیڈ نیشنز کے چارٹر پر سائن کیے ہیں اس کو ریٹیفائی کیا ہے یہ بات درست ہے تمام ممبر نے ریٹیفائی کیا ہے اب وہ چارٹر جو ہے جو ٹریٹی ہے جس کو ریٹیفائی کیا ہے اس ٹریٹی میں ہی تمام ممبروں نے اختیارات سیکیورٹی کاؤنسل کو دیے ہیں کہ سیکیورٹی کاؤنسل جو ہے وہ کوئی ریزولوشن پاس کر سکتی ہے سو سیکیورٹی کاؤنسل یہ کہتی ہے کہ ہم تو ممبروں کے دیے ہوئے ان اختیارات کے استعمال میں یہ ریزولوشن پاس کرتے ہیں لہذا یہ سب پر بائنڈنگ ہے سو so بہرحال یہ ڈبیٹ اپنی جگہ اور ریزولوشن کا پاس ہونا ایک لیگل ریالٹی ہے تو ہم اس ریزولوشن کیوں پاس ہوئی اس کا سیاسی پس منظر کیا تھا ہم اس میں نہیں جائیں گے ہم ریزولوشن کے ٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں اور ان ریزولوشن کو دیکھتے ہیں جو ہمارے خیال میں امپورٹنٹ ہیں from the standpoint of the law on terrorism میں اوور ایک بتا دوں یہ بارہ تیرہ چودہ ریزولوشنز ہیں جو گزشتہ کئی دو تین سال میں آئی ہیں یہ بارہ تیرہ چودہ میں نے اس لیے کہا کیونکہ اس میں سے کچھ ایسی ہیں جو ریلیونٹ نہیں ہیں کچھ ایگزٹنگ ریزولوشن کی کوئی ضمنی وضاحت ہے کوئی جو ہے کوئی پروسیجرل سائٹ کو دیکھ رہی ہے تو اس کو ہم سبسٹینٹو نہیں کہتے اس کو ہم کہتے ہیں پروسیجر ریزولوشن ہے لیکن بنیادی طور پر یہ گیارہ ایسی ریزولوشنز ہیں جو افغانستان سے شروع ہوتی ہیں اور اس کے ایونٹ کو اسامہ بن لادن کی ایونٹ کی کاگنیز لیتی ہیں اور اس کے بعد پھر نائن الیون کا ایونٹ ہوتا ہے اس کے بعد یہ ریزولوشن جو ہیں یہ دو ہزار پانچ تک آ جاتی ہیں جو مختلف لیولز پر جو ہیں مختلف رجیمز پرووائڈ کرتی ہیں مختلف قدغن لگاتی ہیں مختلف ابلیگیشنز ممبر سٹیٹس پہ کریٹ کرتی ہیں اب ہم ان میں سے چند سلیکٹو انسٹرومنٹس کو آپ سے متعارف کروائیں گے اور ڈسکس کرتے ہیں کہ ان میں کیا کیا لیگل آبلیگیشنز ہیں اور وہ کیسے اس میں انٹیگریٹ ہوئی ہیں جو سب سے امپورٹنٹ ریزولوشن ہے جو لا آن بنے وہ ہے one two six seven of nineteen یہ وہ سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن ہے جو افغانستان کے کانٹیکسٹ میں آئی آپ کو یاد ہوگا سیاسی بیک گراؤنڈ اس کا یہ تھا کہ تنزانیہ میں ایک دو اور جگہوں پر یو ایس کی امبیسیز جو تھیں ان کو اٹیک کیا گیا اور پھر یو ایس اے نے اپنے ہی ملک میں یونائٹڈ اسٹیٹس میں ایک مقدمہ شروع کیا اسامہ بن لادن کے خلاف اور اس مقدمے انڈائٹمنٹ لی جسے ہم چارج کہتے ہیں اور اس کے بعد اس معاملے کو لے کر United States U N security council میں آیا اور یہ کہا کہ یہ جو معاملہ ہے کہ یہ جو یو ایس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور یو ایس کے دوسرے نیشنلز کو پراپرٹیز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے یہ انٹرنیشنل ٹیررزم کا ایشو بھی ہے یونائٹیڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل نے بحث کے بعد یہ ریزولوشن ایشو کی اور اس میں ان واقعات کا ذکر ہے آئیے ہم آپ کو اس کے ریلیونٹ پورشنز سنواتے ہیں اور دکھاتے بھی ہیں deploring the fact that Taliban continues to provide safe haven to Osama bin Laden and to allow him and others associated with him to operate a network of terrorist training camps from Taliban control territory and to use Afghanistan as a base from which it sponsors international terrorist operations, noting the indictment of Osama bin Laden and his associates by the United States of America for, inter alia, 7th August 1998 bombings of the United States embassies in Nairobi, Kenya and Darussalam, Tanzania, and for conspiring to kill American nationals outside the United States and noting also the request of United States of America to the Taliban to surrender them for trial. تب آپ نے دیکھا کہ یہ موقف لیا گیا جو سیاسی طور پہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ ہمارا ایشو نہیں ہے ہم اس کے لیگل فریم ورک کو دیکھ رہے ہیں کہ کیسے سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر یوناٹیڈ اسٹیٹس سے اپنا کیس بلڈ اپ کیا اور اس کے بعد پھر یہ ریزولوشن جو ہے یہ پاس ہوئی اور پھر کیا ڈٹرمیشن کی جاتی ہے ڈٹرمینیشن یہ کی جاتی ہے کہ آپ افغانستان یا طالبان کی جو حکومت ہے وہ وہاں پر سیف ہیون پرووائڈز کر رہی ہے ٹیررسٹ کو لہٰذا اس کے خلاف کاروائی کی جائے اور انہوں نے اسامہ کو بھی ہمیں سرنڈر نہیں کیا پھر سیکیورٹی کاؤنسل خود فیصلہ کرتی ہے اور کیا ڈیٹرمن کرتی ہے یہ دیکھیے determining that the failure of the Taliban authorities to respond to the demand in paragraph 13 of resolution 1214 two one four constitute a threat to international peace and security یہاں سیکورٹی کاؤنسل نے کہا کہ ہم نے ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ انکار کرنا کہ اسامہ کو حوالے نہ کیا جائے یہ basically international peace and security کو تھریٹ کرتا ہے یہ وہ الفاظ انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکورٹی کے جو یو این چارٹر میں موجود ہیں اس کے بعد پھر نیچے سے وہ ریزولوشن کہتی کہ ایکٹنگ انڈر چیپٹر سیون دیکھیے acting under chapter seven of the charter of the United Nations insist that the Afghan faction known as the Taliban, which also calls itself the Islamic Emirate of Afghanistan, comply promptly with its previous resolutions and in particular cease the provision of sanctuary and training for international terrorists and their organizations, take appropriate effective measures to ensure that a territory under its control is not used for terrorist installations and camps or for the preparation or organization of terrorist acts against other states or their citizens, and cooperate with efforts to bring indicted terrorists to justice. Demand that Osama bin Laden he'll be اریسٹیڈیناگراف فوردرا to take off from or land in their territory if it is owned, leased or operated by or on behalf of the Taliban as designated by the committee established by paragraph 6 below unless the particular flight has been approved in advance by the committee on the grounds of humanitarian need. اب تمام ممبر اسٹیٹس پہ کیا obligation ڈالی گئی کہ آپ افغانستان ایئر لائن یا ان کی کوئی بھی ایئر لائن کو لینڈ ہونے یا اس کو اپنی ایئر اسپیس استعمال کرنے نہیں دیں گے اس کو استعمال you will not allow it to operate on your territory یہ آبلیگیشن وہ تھی جو تمام ممالک کو امپورس کرنا پڑی پاکستان کے پاس بھی کوئی چوائس نہیں تھی بیکاز پاکستان چونکہ یوناٹیڈ نیشن چارٹر کا سگنیٹری ہے اس کو ریٹیفائی کیا ہوا ہے تو Pakistan had to comply with that so آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے یہ باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن ایشو ہوا اور اس میں یہ ہوا پھر ایک اور اسٹیپ جو سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن ڈیمانڈ کرتی ہے freeze funds and other financial resources including funds derived or generated from property owned or control directly or indirectly by the Taliban or by any undertaking owned or control by the Taliban اور پھر اس کے پیرا سکس میں decides to establish in accordance with Rule 28 of its provisional rules of procedure a committee of the Security Council consisting of all the members of the council to undertake the following task and to report on its work to the council with its observations and recommendations. Reports وصول کرے گی تمام اسٹیٹ سے کہ کون سی اسٹیٹ کیا اقدامات کر رہی ہے کون سے میجرز لے رہی ہے ٹو امپلیمنٹ دس سو نہ صرف یہ کہ آپ نے اقدامات لینے بلکہ آپ نے امپلیمنٹنگ میجرز جو آپ نے لیے ہیں ان کو انفورس کرنے کے لیے اس کی بھی رپورٹ آپ نے سیکیورٹی کاؤنسل کو بھجوانی ہے اور پھر وہ کمیٹی جو سیکورٹی کاؤنسل نے قائم کی وہ کمیٹی ان رپورٹوں کا جائزہ لے کر اپنی ریکمنڈیشن پہ سیکورٹی کاؤنسل کو بھجوائے گی یہ دیکھتے ہوئے کہ کون سا ملک کس حد تک ان کو انفورس کر رہا ہے تو جب یہ کمیٹی بنی تو اس کمیٹی بننے کے بعد دنیا کے تمام ممالک نے اپنی اپنی رپورٹس یہ اقدامات کیے یہ نوٹیفیکیشن ایشو کی جس میں پاکستان بھی شامل تھا اور اس کے بعد اس کمیٹی کو یہ رپورٹ بھجوائی گئی کہ ہم نے یہ ایکٹس یہ میجرز یہ اسٹیپس جو اس ریزولوشن میں کہا گیا تھے وہ ہم نے فلفل کر کے ان کو پرفارم کر دیا ہے اور اس کے بعد ان کو یہ سبمٹ کر دیا گیا سو یہ ایک نیا اپروچ تھی جو سیکورٹی کاؤنسل نے ٹیررزم کے لا میں اڈاپٹ کی جس میں نے کہا کہ قانون سازی بجائے ٹریٹی فارم میں ہونے کے قانون سازی ایونٹ بیسڈ ہو گئی اور قانون کو ایک ایسی رجیم کے طور پہ لایا گیا کہ اب آپ افغانستان اسپیسیفک ہے طالبان اسپیسیفک ہے کسی انڈیویجل اسپیسیفک ہے اور اس کی بابت اسٹیٹ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ مختلف اقدامات کریں اور یہ اقدامات ایون نیبرنگ اسٹیٹس کے لیے بھی ریسپانسبلٹی ہے so Pakistan was one country which politically faced lot of consequence of this because ایک طرف یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کاؤنسل آپ کو لیگل ڈائریکشن دے رہی ہے کہ آپ یہ اقدامات کر دیں اور ظاہر ہے دوسری طرف ایک عوام کا طالبان کے حوالے سے پاکستان کا جو تاریخی رابطہ تھا اس پر ایک شدید زد تھی سو یہ ایک الگ سچویشن تھی جو پاکستان کو ان پرٹیکولر فیس کرنا تھی ورنہ باقی تمام ممالک جو تھے وہ سب کے سب اس کو امپلیمنٹ کر رہے تھے اسی طرح یو این سیکورٹی کاؤنسل نے اور بھی ریزولوشنز پاس کی اور ان ریزولوشنز میں یا اس ریزولوشن کی کوئی نہ کوئی پہلو کو مزید ڈسکس کیا یا اس کو مردر فردر اسٹرینتھ کیا اس کو امپلیمنٹ کیا تو ہم ان میں سے چند جو ہے وہ دیکھیں گے جو اس سیریز میں جو ایک امپورٹنٹ ریزولوشن ہے وہ ہے 1373 یہ ریزولوشن اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ دو ہزار ایک میں آئی اور اس ریزولوشن میں انہوں نے بڑا اسپیسیفک فریم ورک بنایا by setting up what they call a counter terrorism committee اس میں کچھ ابلیگیشن ممبر ممالک پہ ڈالی کہ آپ نے یہ کام کرنے ہیں یہ کام نہیں کرنے ایون یہ ابلیگیشن ڈالی کہ آپ نے کچھ مخصوص قانون سازی کرنی ہے اور وہ قوانین بنانے ہیں جو جس طرح آپ کو یہ ریزولوشن گائیڈ کر رہی ہے اور یہ کہنے کے بعد کچھ اور ابلیگیشن کے بعد کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی یعنی سی ٹی سی کو قائم کیا گیا سی ٹی سی ایک سیپریٹ کمیٹی ہے جو پہلی ریزولوشن میں کمیٹی ہے اس کے علاوہ تو اس طرح کی کچھ سات آٹھ کمیٹی سیپریٹلی بنی ہے سی ٹی سی جو ہے وہ اپنی اس پرٹیکولر ریزولوشن کی انفورسمنٹ کی رپورٹس کو وصول کرتی ہے اور ممبر اسٹیٹس انکلوڈنگ پاکستان اور دوسری اسٹیٹس پر آبلیگیشن ہیں کہ وہی ڈیمونسٹریٹ کریں گے کیسے وہ they are in compliance with this particular security council resolution آئیے آپ کو 1373 کے کچھ ریلیونٹ پیراگرافس دکھاتے اور سنواتے ہیں جن کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ what is the nature of legal obligation that U N security council impose on Pakistan and other member states decide that all states shall اب آپ دیکھیں گے ڈیسائڈ سے پہلے اوپر سلائیڈ میں لکھا ہوا ہے acting under chapter seven of the charter of the United Nations اب یہ چیپٹر سیون وہ ہے جس کے نیچے جب ریزولوشنز پاس ہوتی ہیں تو they are binding decide that all states shall کیا کریں گی states a and suppress the financing of terrorist acts کے فائنینسنگ جو ہے آف ٹیررسٹ ایکٹ کو اس کو روکیں گی اور اس کو دبائیں گی اس کی بےخ کنی کریں گی کہ پریونشن بھی کریں گی اور سپریشن بھی کریں گی سو یہ ڈائریکٹ آبلیگیشن ہے یہ وہ ایک براڈ آبلیگیشن ہے جو سیکورٹی کاؤنسل نے ممبر اسٹیٹ کو دی دوسری آبلیگیشن کیا ہے criminalise the wilful provision or collection by any means directly or indirectly national or in the knowledge that they are to be use in order to carry out terrorist acts اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کرمنلائز کا لفظ جو آپ غور سے دوبارہ اس پہ غور کریں کہ آپ قانون سازی کریں گے کرمنلائز کہ ممبر اسٹیٹس کیا کریں گی قانون سازی کریں گی کس بابت یہ وہ اوفینسز ہیں جو سیکورٹی کاؤنسل نے اب کوگنیزیبل بنا دی ہیں جسے آپ عام زبان میں کہیں قابل دست اندازی ہے پولیس سو یہ وہ اسپیشل اسپیشل ایونٹس ایکٹس ہیں جو سیکورٹی کاؤنسل اب آئیڈینٹیفائی کر رہی ہے کہ یہ اب اوفینسز ہیں اور آپ نے بطور ممبر ملک اس پر قانون سازی بھی کرنی ہے اگر آپ نے قانون سازی پہلے نہیں کی بھی سو so, جب ممبر ممالک پر یہ آبلیگیشن آئی تو پھر اس پر بھی بڑی لے دے ہوئی کہ یہ آبلیگیشن کی ایگزیکٹ نیچر کیا ہے اس کا فریم ورک کیا ہے اس کے فیچرز کیا ہیں وہ امپلیمنٹ کیسے ہوگی اس پر بھی سیپریٹ رائٹنگ ہیں سیپریٹ رپورٹس ہیں گائیڈ لائنز ہیں مگر سر دست ایونچولی یہ ہوا کہ کہا گیا کہ ممبرز جو ہیں وہ یہ ایگزامن کریں کہ وہ ان کو کرمنلائز یا قانون سازی کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے سو so, کئی ممالک نے بشمول میرا خیال ہے پاکستان نے بھی جو نقطہ نظر لیا وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس اکثر قوانین جو ایگزٹ کر رہے ہیں وہ کافی ہیں کہ جو اسپیشل اوفینس سیکورٹی کاؤنسل نے بنائے ہیں ہم اگر وہ اوفینس پاکستان میں یا کسی اور ملک میں ہوتا ہے تو وہاں کا ایگزٹنگ لا یعنی پاکستان پینل کوڈ ہے تو وہاں ہو سکتا ہے U U S S S S R R کا پینل کوڈ ہو یا رشین پینل کوڈ ہو اب تو یو ایس آر نہیں رہا یا یو ایس کا یو ایس پینل کوڈ ہو یا میکسیکو کا میکسیکو کا پینل کوڈ ہو اور پھر اکثر ممالک نے اسپیشلائز اسٹیچوز بنائے ہوئے ہیں جو تقریباً اینٹی ٹیررزم ایکٹ جیسے اسپیشلائز اسٹیچوز ہیں پاکستان میں بھی ہے انڈیا میں بھی ہے ایران میں بھی ہے دوسرے ممالک میں بھی ہے سو so, ممالک نے کہا کہ ہمارے پاس یہ قوانین آلریڈی موجود ہیں اور اگر یہ ایکٹیویٹی یہ پرٹیکولر ایکٹس جو سیکورٹی کاؤنسل نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں اگر یہ ہمارے ملک میں ہوتے ہیں تو ہم ان قوانین کے چارج فریم کر کے پروسیکیوشن کر سکتے ہیں لہٰذا ہمیں قانون سازی کی ضرورت نہیں سو ممالک نے یہ بھی کہا کچھ نے کہا کہ ہاں ہم قانون سازی کریں گے وغیرہ وغیرہ سو یہ ایک اسپیسیفک آبلیگیشن سیکورٹی کاؤنسل نے ممبر اسٹیٹس پہ ڈالی کہ آپ نے کہاں قوانین بنانے ہیں پھر اس سے اگلا جو جو پیراگراف ہے اس میں سیکورٹی کاؤنسل قانون سازی کی بات نہیں کرتی بلکہ اسپیسیفک میجرز کی بات کرتی ہے وہ کیا کہتی ہے یہ دیکھیے freeze without delay funds and other financial assets or economic resources of persons who commit or participate facilities including generate from property directly اور فریز کر دینا ہے ان کے جو ٹرورسٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو ان کے ساتھ کسی طرح کا لنک ہے آپ نے ان کے تمام کے فنڈز کو فریز کر دینا ہے جب آپ یہ فنڈز فریز کرتے ہیں تو بہت بعد میں جا کر یہ احساس ہوا کہ فنڈز کی فریزنگ کے بعد کنفسکیشن کا سٹیج آتی ہے تو کنفسکیشن کے لیے سیکیورٹی کاؤنسل نے ڈائریکشن نہیں دی سو اب بعد میں یہ ہوا کہ یہ تو ایکٹ ہو گیا فنڈز فریز ہو گئے جو بھی جس میں ملک میں ملکوں کے جو ریلیونٹ ادارے تھے ان کو جو سمجھ آیا جو ان کے ذہن میں ان کے میں انویسٹیگیشن میں ٹیررسٹ تھے ان کے ملکوں میں انہوں نے ان کے فنڈز کو سیز کر لیا مگر یہ کلیئر نہ ہوا کہ ان سیزر کو یا اس فریزنگ کے بعد اب کیا کیا جائے کیونکہ اصل میں تو ان فنڈز کو اسٹیٹ جب اپنے نام کرتی ہے تو اس کو ہم کنفسکیشن کا عمل کہتے ہیں آپ فیملیئر ہوں گے کہ جس طرح پاکستان میں بھی فور فیچر یا کنفسکیشن جو ہے وہ ایک باقاعدہ قانونی عمل کا نام ہے جس کے توسط سے جو ٹائٹل ان دا گڈس ہے ٹائٹل ان دی فائنینس اور منی اور ایسٹس ہے it is transfer to the federal government so یہاں صرف فریزنگ کی حد تک بات ہوئی کنفسکیشن کی بات نہیں ہوئی آگے چلتے ہیں decide also that all state shall refrain from providing any form of support, active or passive, to entities or persons involved in terrorist acts, including by suppressing recruitment of members of terrorist groups and eliminating the supply of weapons to terrorists, take necessary steps to prevent the commission of terrorist acts, including by provision of early warning to other states, by exchange of information, C. Deny safe haven to those who finance, plan, support, or commit terrorist acts or provide safe havens, greatest major of in in connection in their possession or support of proceedings. Including یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ تعاون بھی کریں گے آپ ایک دوسرے کے ساتھ ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ کرمنل انویسٹیگیشن میں معاونت بھی کرے گا اسسٹنس دے گا میوچل لیگل اسسٹنس کرے گا یہ ایک باقاعدہ عمل ہے جو جو سیکورٹی کاؤنسل نے اس پر آپ پر آبلیگیشن کریٹ کر دی آپ سے مراد ہر ہر یو این کے ہر ملک کے اوپر سو ایک کمپلیٹ ریجیم ایک کمپلیٹ کمپریہنسو جسے آپ منی کنوینشن کہہ دیں یہ اس کا ماڈل ہے جو ایکچولی ریزولوشن کا حصہ ہے لیکن اس کو نارملی کبھی ایگزامن نہیں کیا گیا decide rule twenty eight of its provisional rules of security council members of the council to to to to to to monitor implementation of of of of this this this resolution resolution resolution with the the the the the assistance appropriate expertise and and calls upon all states report committee committee no later than 90 days from date adoption thereafter according a timetable be proposed by on steps they have taken implement ابھی اسی کو ہم بغور دیکھیے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں یہی اسکرین پہ رہتی ہے ڈسائڈ اسٹیبلش کیا کر رہی ہے کہ وہ کمیٹی سیکورٹی کاؤنسل کی اسٹیبلش کر رہی ہے جو کمپرائز کرے گی کنسسٹ کرے گی تمام ایگزٹنگ ممبران آف کاؤنسل پر سو so, جو ایگزٹنگ ممبرز ہیں وہی تمام کے تمام کمیٹی کے ممبرز بھی ہیں جو بنائی گئی ہے اس کا فرض کیا ہے to monitor implementation of this resolution کس طرح سے with the of appropriate expertise so council کی جو یہ کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی ہے اس نے ایکسپرٹس بھی اپوائنٹ کیے ہیں اور ممبران سے کیا ڈیمانڈ ہے calls upon all states to report to the committee کیا رپورٹ پرووائڈ کریں ود ان نائنٹی ڈیز کس بابت about a time table to be propose by the committee on steps due taken to implement this resolution کہ وہ اس ریزولوشن کی امپلیمنٹیشن کیسے کریں گے سو so, یہ سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن 1373 اس لحاظ سے in a legal sense it's a very significant resolution because it covered the entire range of the issue of terrorism. It does not name any person. It does not name any territory. It does not name any institution. جو پچھلی والی ہم نے پڑھی 1267 والی وہ اسامہ اسپیسیفک افغانستانی طالبان اسپیسیفک تھی وہ ایک ایونٹ اسپیسیفک تھی مگر اس کے بعد سیکیورٹی کاؤنسل نے اس ایونٹ کی بجائے اس سبجیکٹ اس موضوع ٹیررزم کو یونیورسلائز کر دیا اور اس کو اپلیکیبل کر دیا ٹو آل دا ممبر اسٹیٹس اور اس ریزولوشن میں اگر آپ اس میں زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں تو اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں یو این سیکورٹی کاؤنسل کی ویب سائٹ سے اور یو این سیکورٹی کاؤنسل کی ویب سائٹ پر کاؤنٹر کمیٹی کا سیپریٹ آئی کان بھی آپ کو مل جائے گا اور اس میں تمام اس کی جو دستاویزات ہیں اس کی جو کاروائی ہے اس کی پروسیڈنگز ہیں اور ممبر ممالک کی جو رپورٹس ہیں وہ تمام کے تمام یو این کی ویب سائٹ پر آپ کو مل جائیں گی سو so, یہ وہ ریزولوشن ہے جو پہلی بنیاد فراہم کرتی ہے ایک آن ریجیمزم کے اوپر جو قانون سازی کے لیے بھی کہہ رہی ہے جو اوفینس بھی بنا رہی ہے جو اسپیسیفک ایکشن آف فریزنگ کی بھی بات بھی کر رہی ہے جو کوپریشن کی بھی بات کر رہی ہے جو ڈینائی اسپیسیفک آبلیگیشن آپ ہیونس ڈینائی کریں گے آپ سپورٹ ڈینائی کریں گے اس کی بھی بات کر رہی ہے اور ان سب چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کمیٹی بنا رہی ہے جس کو وہ ریگولیٹ کرے گی so in that sense security council resolution 1373 three seven three becomes a very important resolution because of its intrusiveness its details and the coverage area which it has in relation to the law on terrorism اس کے بعد اور بھی ریزولوشن آئیں وہ ریزولوشن اس لیے آئیں because the concept relating to terrorism took new turns let me explain this with reference to a diagram that how this concept of ہونے یہ لگا یا یہ محسوس کیا جانے لگا کہ ٹیررزم کے جو ٹریڈیشنل یوزز ہیں وہ آپ کو یاد ہے ہم نے ایک دفعہ بم بنایا تھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں بم تو یا کنونشنل ادارے تو اپنی جگہ ہیں مگر یہ نیوکلیر ریلیٹڈ بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ نیوکلیر بام جو ہے وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ہاتھ لگ جائے اس کے حوالے سے بھی ٹیررزم ہو سکتا ہے پھر یہ بھی سوچا جانے لگا کہ اگر جو کچھ بے شمار ممالک ہیں ان کے پاس ایسے کیمیکلز ہیں جو ڈیول یوز رکھتے ہیں تو ان ممالک یا ان اگر یہ کیمیکلز بھی ٹیررسٹ استعمال کریں تو وہ بھی ایک یونیک ایکٹ آف ٹیررزم ہوگا پھر اسی طرح بایولوجیکل ویپنز جو ہیں ان کے بارے میں بھی یہ ہوا کہ جو بایولوجی سے ریلیٹڈ ہیں کوئی گیسز ہیں کوئی اور چیزیں ہیں ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے for the act of terrorism so the issue was کہ bioterrorism relating to chemical weapons chemical سے آپ بھی آپ ویپن بنا سکتے ہیں نیوکلیر ٹیروریزم بھی ہو سکتا ہے اور ٹریڈیشنل ٹیروریزم جو آپ پرانے ہتھیار یا ریگولر ایکسپلوسو وغیرہ استعمال کرتے تھے سو so, اس ریزولوشن کے بعد ان تمام ایریاز پر thinking was then moving on that how to curb the possibility of the sensitive material which are dual use material تو ان کو انہوں نے کہا W M Ds weapons of mass destruction یہ جو تینوں ہیں ان کو کہتے ہیں weapons of mass destruction because ان کی وجہ سے ہلاکت کا اسکیل اتنا بڑا ہے اور اس کی وجہ سے جو ڈیتھ ہے اور اس کی وجہ سے جو ڈسٹرکشن ہے وہ کیلکولیٹ نہیں کی جا سکتی وہ بہت زیادہ ہے وہ انڈسکریمنیٹ ہے اور وہ جو ہے ارریپیریبل ہے سو so ان کو کہا گیا weapons of mass destruction so ایک ٹیررزم کا تھریٹ جو تھا وہ تھا with reference to the conventional warfare now a new threat پہ ڈسکشن شروع ہونے ہونا شروع ہو گئی کہ اگر جو sensitive weapons of mass destruction ہیں what if they fall into the hand of terrorism terrorist or if they wish to use them اور یہ کچھ چیزیں ایونٹ سامنے بھی آئے جب U S S R break up ہوا رشیا بنا بے شمار اور اسٹیٹس بنی تو اس زمانے میں شاید آپ کو یاد ہو اخبارات میں یہ رپورٹیں آتی تھیں کہ جی جو یو ایس ایس آر کے سائنٹسٹ ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی مارکیٹس مل جائیں اور وہ سوٹ کیس میں رکھ کے چیزیں اسمگل کرنا چاہتے ہیں اور بے شمار خریدار پیدا ہو گئے وغیرہ وغیرہ سو so یہ ایک بہت بڑا کریٹیکل کنسرن تھا کہ اگر ٹیررسٹ کے ہاتھ میں نیوکل کیمیکل بایو ویپنس کسی نہ کسی طور پہ پہنچ جاتے ہیں ان کا سدباب کیسے ہوگا سو so, اس جب تھنکنگ شروع ہوئی تو کیمیکل کے حوالے سے بیکاز ان میں یہ تمام کے تمام ایسی چیزیں ہیں جو ڈیول یوز کی ہیں نیوکل انرجی جو ہے وہ آپ اپنی بجلی بنانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں بے شمار کیمیکل جیسے ہیں جو ان جو آپ کے ہمارے ہاں استعمال ہوتے ہیں اور انہی کیمیکل سے ہی آپ ایسا چین ریئیکشن بنا سکتے میں سائنسدان تو نہیں ہوں لیکن جن چند دوست میرے کیمسٹ ان سے جب کبھی بات ہوتی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ آپ ریگولر کیمیکلس کو کو اس طرح سے ان پٹ ٹوگیدر کر سکتے ہیں کہ an explosive explosive they have capacity اسی طرح بایو ایجنٹس جو ہیں اگین یہ ایک سائنٹیفک ٹرم ہے وہ بھی یہ کیپیسٹی رکھتے ہیں کہ انڈسکریمنیٹلی وہ افیکٹ کریں اور ڈیمیج کر سکیں اب عالمی سطح پر کنوینشن انٹرنیشنل کنوینشن اگینسٹ اس کے لیے موجود ہے ایک کنوینشن کیمیکل ویپنس کنوینشن موجود ہے اس کا ایک عالمی ادارہ بھی موجود ہے نیوکل کے حوالے سے ایک نیگوسن شروع ہوئی اور وہ کنکلوڈ ہوئی آن کنوینشن آن نیوکل ٹیررزم یہ بھی ریسنٹ کنوینشن ہے جو آیا جو جس کا سبجیکٹ اسپیسیفکلی نیوکل ٹیررزم ہے سو so جب ہم ٹیرریزم کی بات کرتے ہیں یا ٹیرریزم کے کانٹیکس کو دیکھتے ہیں اور اس کے لفظ کو پڑھتے ہیں اب لکھی ہوئی انٹرنیشنل فورمز میں یا انٹرنیشنل ٹیکسٹ میں تو ہماری مراد یہ تمام ٹیررزم کا حصہ ہے نا یو کینٹ سے terrorism written security council resolution 1373 would only mean conventional terrorism and this portion of terrorism is out of that no when we talk of terrorism اور international terrorism we talk of any means through which you strike terror and you are able to cause destruction which has which has no regard for civilian protected person وغیرہ وغیرہ وغیرہ اس حوالے سے جو ایک امپورٹنٹ ریزولوشن آئی جس نے ٹیروریزم کو ڈیفیکٹو ڈیفائن کر دیا ڈیفیکٹو میں نے اس لیے کہا بیکاز اس پر ایکچولی بہت زیادہ بحث نہیں ہوئی مگر وہ ریزولوشن جب پاس ہوئی تو لوگوں کو یہ باور ہوا کہ اس ریزولوشن نے تو ٹیررزم کو ایک خاص طریقے سے ڈیفائن کر دیا ہے آئیے میں آپ کو وہ ریزولوشن اور اس کا ٹیکسٹ سناتا ہوں یہ ریزولوشن جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ہے ریزولوشن 1566 آف 2004 اور یہ 8 اکتوبر 2004 کو یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی سیکورٹی نے اپنی 505 زیرو تھرڈ میٹنگ میں پاس کی اس کا جو پیراگراف 3 اس وقت اسکرین پر آپ کے سامنے ہے وہ میں پڑھتا ہوں اور آپ اس کو پڑھتے ہوئے یہ غور کیجئے گا کہ یہ ایک ڈیفیکٹو ڈیفینیشن ٹیررزم کی نئی سامنے آئی ہے recalls that criminal acts including against civilians serious bodily injury or state of terror in the general public or particular person intimidate population or compel a government or to do or to abstain from doing any act which constitute offence within the scope of and has defined international conventions and protocol are under no circumstance justifiable by consideration political philosophical ideological ethnic religious or that such acts are punished by penalties consistent with their grave nature. Screen پر ہی آپ اپنی نظریں جمائی رکھیے تو میں اس کو تھوڑا انہی الفاظ کو ایکسپلین کرتا ہوں ریزولوشن کی فارمولیشن یہ ہے کہ کرمنل ایکٹس اگینسٹ سویلینس یعنی جو ایکٹس اگینسٹ ملٹری ٹارگیٹس ہیں وہ ٹیررزم میں نہیں آتے جو ایکٹس سویلین ٹارگیٹس کیا ہوتے ہیں ملٹری ٹارگیٹس کیا ہوتے ہیں اس پر ایک تفصیلی قوانین ہیں جن کو ہم جنیوا کنوینشن یا انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاس کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سویلین اور ملٹری میں ڈسٹنکشن ہے اور وہ کیسے ہے وہ وہاں ان میں تفصیلات لکھی ہوئی ہیں سو so اگر کوئی ایکٹ آپ کمٹ کرتے ہیں اگینسٹ اے ملٹری ٹارگیٹ کسی بھی ملٹری بنکر کو اسٹرائک ہونا ہے کسی ملٹری کنٹونمنٹ میں اٹیک ہوتا ہے اس اٹیک کو آپ ٹیررزم کی ڈیفینیشن میں نہیں لائیں گے یہاں ہو رہا ہے including against civilians committed with the intent to cause death or serious bodily injury وہ کرمنل ایکٹ جو آپ صرف سیویلینس کے خلاف کر رہے ہیں کس انٹینشن کے ساتھ نوئنگلی کہ اس سے عام آدمی جو ان آرمڈ سویلین ہے وہ مرے گا یا اس کو سیریس انجری ہوگی یا علاوہ جی آپ ہوسٹیج ٹیکنگ کرتے ہیں اور ان تمام اعمال کا مقصد کیا ہے to provoke state of terror in general public یا اپنی کسی حکومت کو کمپیل کرنا کہ وہ کوئی ایسا کام کرے جس سے آپ کوئی سیاسی نتیجہ اخذ کرتے ہیں یہ جو ہے یہ ایک ٹیررزم کی ڈیفینیشن میں آئے گا اور آگے چل کے جو نچلا پورشن ہے اسی فارمولیشن کا اسی پیراگراف کا وہ کہتا ہے are under no circumstance justifiable by consideration of a political, philosophical, ideological, racial, ethnic, religious or the similar nature. اس سے مراد بیسیکلی یہ ہے کہ جب آپ ایکٹ آف ٹیرر یا آپ سے مراد کوئی بھی خدا نخواستہ یہ کمٹ کرتا ہے کسی بھی صورت حال میں تو وہ جسٹیفیکیشن اس کی کوئی اور اب نہیں دے پائے گا وہ یہ نہیں آرگیو کرے گا کہ میرے پاس اس کی جسٹیفیکیشن ہے کس کی جسٹیفیکیشن ہے سویلینز کو مارنے کی یعنی اگر وہ کسی مارکیٹ پلیس میں بم بلاسٹ کرتا ہے تو وہ یہ آرگیو نہیں کرتے اس کے پاس یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ اس کا مقصد اس کا کاز بہت پائس ہے یا اس کے مقصد میں یہ جسٹیفیکیشن انہیرنٹ ہے وہ اب یہ آرگیو نہیں کر سکے گا ہاں جس طرح میں نے ڈسٹنکشن واضح کی کہ ملٹری ٹارگیٹس کو اسٹرائک کرنا جو ہے وہ ٹیررزم کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا سو یہ بائی ڈیفالٹ ایک ڈیفینیشن ہے جس کو بہت بغور دیکھا جا رہا ہے دنیا بھر میں کہ یہ اس نے ایک قسم سے کنسنسز لے آئی ہے کہ سویلینس تک کنفائنڈ ہو ایکٹ آف ٹیرر اگر سویلینز اس سے باہر ہیں تو پھر وہ ایکٹ آف ٹیرر نہیں ہے اگر انٹینشن اور پھر اس کے لیے کاز کی جسٹیفکیشن نہیں ہے یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جس طرح ہمارے ملک میں قتل کے لیے اگر آپ نے خدا نا خاص کسی سے قتل کیا ہے میں نے کسی سے قتل کیا ہے میرے پاس کئی جسٹیفیکیشن ہوں گی اس کی کہ مجھے غصہ آ گیا مجھے اشتعال آ گیا یا میں نے آ, کوئی ایسی وجہ دیکھ لی جس کی وجہ سے میں اپنے آپ پہ قابو نہ رکھ سکا میں نے اس کو مار دیا یہ سب باتیں اپنی جگہ لیکن کوئی بات کوئی وجہ جسٹیفائی نہیں کرتی کہ میں کسی اور کی جان لوں سو وہ جان لینا جبکہ وہ سیلف ڈیفینس میں بھی نہ ہو اور وہ کسی ایک عام آدمی کی وہ جسٹیفائی میں سو یہ اس کا منتق ہے اور اور یہ ایک انٹرسٹنگ ڈیفینیشن اس پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ یہ اگرچہ آبادی نظر میں کاز کو ڈیلنگ کرتی ہے مگر اگر آپ غور سے اس کو اسٹڈی کریں تو یہ کاز کو پرزرو بھی کرتی ہے یہ نہیں کہتی کہ جو یہ ایکٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ اس کا کاز بھی سنگ کر جائے گا یہ کہہ رہی ہے کہ cause will be irrelevant motive will be an act of terror against civilian will be facing situation but again it actually framework of this interest اس کے علاوہ کچھ اور ریزولوشن بھی ہیں ہم ان کی تفاصیل میں جا سکتے ہیں مثلاً ایک ریزولوشن جو ہے وہ 1540 ہے جو نیوکلیر ٹیررزم کے کانٹیکس میں اس کانٹیکسٹ میں لائی گئی اور جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ نان پرولیفریشن کو روکیں اور آپ یہ انشور کریں کہ نیوکل ویبول جو ہے وہ کسی نہ کسی طور پہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ہاتھ تک اس کی رسائی نہ ہو اس کے اس کا فریم ورک کمپلیٹلی الگ ہے اس کی انوائرمنٹ الگ ہے وہاں بھی ایک اسپیشلائز کمیٹی جو ہے وہ بنائی گئی ہے اور اس کمیٹی کے اندر پھر ایک اور رپورٹنگ ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے اس کو آپ کے ملک نے رپورٹ بیک کرنا ہے کہ آپ نے کیا کیا اسٹیپس لیے اسی طرح سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن 1617 ہے اور اس کے بعد 1624 ہے ان ریزولوشنز نے بھی بڑی اہم پیش رفت کی ہے in a legal sense in a procedural sense because اب 1617 جو کنٹرول کر رہی ہے کس چیز کو ایک کنسالیڈیٹڈ لسٹ آف ٹیررسٹ کو پہلے ٹیررزم کی جو لسٹ تھی وہ ہر ملک اپنی بنایا کرتا تھا بیکاز ملک کو کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے سو یوناٹیڈ اسٹیٹس کے قوانین کے نیچے ایک لسٹ آف ٹیررسٹ تھی پاکستان کے قانون کے نیچے بھی ایک لسٹ مرتب کی جا سکتی تھی دنیا بھر میں مختلف صورتحال یہی تھی مگر اب سیکورٹی کاؤنسل جو میں نے پہلی ریزولوشن اس لیکچر کے شروع میں پڑھی ون ٹو سکس سیون اس کے پرسوئنس میں ایک ایسی اجتماعی کنسالیڈیٹ لسٹ پر کر رہی ہے جو انٹرنیشنل ٹیررز کے حوالے سے ہوگی اس پر بھی اگین بہت زیادہ پولیٹیکل لیڈے ہے بیکاز کئی ملکوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک انتہائی ایکسٹریم اسٹیپ ہے ان اے سینس بیکاز ظاہر ہے کہ ایک ملک دوسرے ملک کے خلاف اپنے سیاسی مقاصد کو ایڈوانس کرنے کے لیے ان کے لوگوں کو ان کے رہنے والوں کو خامخواہ ٹیررس ڈکلیئر کر کے اور سیکیورٹی کاؤنسل میں ریکمنڈیشن بھجوا سکتا ہے سو so اس کے مس یوز کے چانسز بہت ہیں اور اس کی مس یوز کے چانسز کے پیش نظر اس کو نہیں ہونا چاہیے مگر as I said in the beginning it is any case legal reality right now so consolidated list is being prepared under separate UN security council resolution پھر again if you remember we had discuss کہ how security council resolution is pushing the jurisprudence of terrorism and one example is under resolution of one six two four because this resolution creates or makes incitement as an act of terror in its own right so it forces the member states to make incitement as an independent obligation or an independent offense in its own right along with terrorism. تو جب یہ ریزولوشن آئی تو کئی ممالک کو بھی اس میں دقت ہوئی بیکاز کئی ممالک میں انسائٹمنٹ اسٹینڈ لون نہیں ہے پاکستان کا جو پینل کوڈ ہے اس میں اتفاق سے incitement already exist as a attenders so as far as Pakistan is concern legal difference but it does lot of why should security کاؤنسلک اپنورس prudential work when there are other more valid and more authentic forums which are better to do that including for example national law commission and so on so forth so یہ تو ہم نے بات کی یو این سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنس کی ان ریزولوشنس کا ایک لیگل بائی پروڈکٹ بھی ہے اور وہ لیگل بائی پروڈکٹ ہے کہ جب آپ اتنی شدمت مت سے اتنی ایفرٹ سے اور اتنے اگریسولی ٹیررزم کو پرسو کریں گے تو پھر آپ انسانی حقوق کو پامال بھی کریں گے ایک کورسپونڈنگ لاس بھی ہے نا کہ yes you are trying to pursue activities relating to terrorism but اب یو ایس کا جو اپنا قانون ہے جو بعد میں بناس کے پس منظر میں اس میں غیر معمولی پاورز دے دی گئیں اسٹیٹ کو کہ وہ لوگوں کو اریسٹ کرے ان کو ان کو چیک کرے ان کو مانیٹر کرے ان کی پرائیویسی میں انٹروڈ کرے اور وغیرہ وغیرہ جس پر بہت لیڈے ہو رہی ہے اور آپ اس کے بارے میں سنتے بھی ہیں وہ لیڈی اپنی جگہ لیکن یہ فیکٹ ہے کہ جب آپ اس طرح کی قانون سازی کریں گے اور ان ریزولوشن کو امپلیمنٹ کریں گے تو you will hurt lot of innocent people as well because ہر آدمی تو ٹیررسٹ نہیں ہے محض اس لیے کہ آپ کسی کو جانتے ہیں does not make you terrorist so when you will on suspicion basis investigate people when you will freeze account only for the people when you will hurt individual rights for the people when you will begin to harass innocent people and then later you find out کہ no they are innocent what what happens in who is responsible for the discomfort that a person undergoes who is responsible for the loss loss of of his his mental comfort and convenience which he has undergone during this process of investigation اس کا ذمہ وار کون ہے سو so, یہاں پر ایک اور ڈبیٹ ہمارے سامنے آتی ہے کہ جو لوگ there is an obligation on کمپن to compensate people who are being made subject matter of these and that obligation of compensation is part of international law. So on one hand, if the states are choosing to pursue aggressively their goals towards uh, terrorism and pursue them through investigation by making aggressive laws, by freezing assets, by uh, making sure, by taking preventive measures, then correspondingly they must make mechanisms whereby they can compensate those who are adversely affected and found innocent later on. Because that is the way the state will be able to justify because ابھی تک تو اسٹیٹ ایک بیلنس اسٹرائک کیے ہوئی تھی بیلنس یہ تھا کہ آپ جب تک کسی کو مجرم نہیں مانتے یا اس تک اس کے انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں کرتے you can not hold him responsible but now you are presuming him to be responsible based on certain information you under you take him through investigation so the pain that he goes through that pain has to be compensated for so the debate is going on world over about how to balance out these extreme measures and how to provide relief in a legal sense. Should it be through restitution? Should it be through damages? Should it be through obligatory compensation? Should it be through any other mechanism? So all these are open questions. And since the law has developed so fast over the last few years means 3-4 years, that the corresponding law has yet to develop, but a dialogue and discussion has started. So ladies and gentlemen, I hope you have enjoyed the discussion today. The discussion today has no conclusion, because the wheels of UN Security Councils are continuously moving. They're moving forward, and that means that law will continue to develop. There may be more obligations. If there are no more obligations, there will be follow-up on the implementation of the existing obligations, which are again many, and it will no mean achievement or no small task to fulfill all these obligations of the UN. So there will be controversies, there will be issues of purely legal nature which will keep cropping up, some of which I have indicated to you. But as I said, uh, the law is developing fast in this area, and for anyone who has interest in developments relating to this area, he must keep an eye on what UN is doing next. Thank you very much.